سفیان اور عبد الوہاب دونوں نے یحییٰ بن سعید سے اسی سنع کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا جیسے بھٹی میل کو نکال دیتی ہے ان دونوں نے لوہے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چو